ہلو ایوری ون آپ لوگوں کا فیوریٹ مرتد آپ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت سب کو میری طرف سے سلام المسیح آج کی سٹریم بہت چھوٹی سی ہندو مشرق ہیں ہیں پیگنس وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ بتوں کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو امب کا پتہ نہیں ہے کرسچنس نسارا عیسائی کچھ بھی کہہ لیں اکارڈنگ ٹو مسلمان یہ بھی مشرق ہیں پیگنز ہیں کراس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں سلیب کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں مسلمان صرف واحد وہ آئیڈیالوجی سکھاتی ہے جو ایک اللہ کی مدد کرتی کسی کے آگے نہیں جھکتا سوائے اللہ کے آگے پتھر کے آگے نہیں دیوار کے آگے نہیں کراس کے آگے نہیں مورتی کے آگے نہیں اس سیٹرڈے کی لائف سٹریم میں مسلمانوں کو دعوت ہے کہ ہمیں بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے